بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الاول کی آمد کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ربی الاول کی آمد کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ گرم ہو جاتا ہے مجالس کے اندر محافل کے اندر مختلف جگہوں پر یہ بات تو یقیناً ہم سب کو معلوم ہے اور ہر آن معلوم ہونی چاہیے کہ سیرت اور ربی الاول کو لازم ملزوم نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ سیرت کا تذکرہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ سال کے بارہ مہینے پوری زندگی ہر روز کسی نہ کسی شکل میں ہماری زندگی کے اندر یہ چیز تازی رہنی چاہیے اس کو کسی ایک خاص مہینے کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مہینے میں یہ باتیں ہوں گی اور یہ تذکرے ہوں گے اور یہ محافل سجیں گی اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے اور الحمدللہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے مگر باہر ہاتھ چونکہ ربیع الاول کو ایک تعلق تو ہے کہ دنیا میں آپ کی تشریف آوری بھی اس مہینے میں ہوئی ہے اور آپ کی رخت بھی اس مہینے میں ہوئی ہے اس حوالے سے گفتگو عام طور پر زیادہ ہوتی ہے اس میں ہم آج جو گفتگو کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کس حوالے سے روشنی ڈالی جائے یہ بولنے والوں کے لیے کہنے والوں کے لیے سمجھانے والوں کے لیے ہمیشہ ایک ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب خاصا مشکل ہے کیونکہ اتنی ہمگیر شخصیت ہے آپ کی اور اتنے اس کے پہلو ہیں کہ اس میں سے کس پہلو کو پہلے ذکر کیا جائے کس کو بعد میں کیا جائے کس کا تذکرہ کیا جائے کس کو مؤخر کیا جائے کس کو مقدم کیا جائے یہ ساری باتیں اس کا اس کا انتخاب اچھا خاصا دشوار کام ہے مگر اگر آپ پوری سیرت متحرہ کو سامنے رکھیں اور پھر قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو گوشے ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں اس سے اہم چیزوں کو اٹھائیں یہ جس کو بنیادی محور قرار دیا جا سکتا ہے اس سیرت کا تو یقینی بات ہے کہ تعلیم اور تربیت تربیت کے آپ کئی نام اس کو دے سکتے ہیں تجزیہ کہہ سکتے ہیں سلوک احسان کہہ سکتے ہیں جو بھی نام آپ دیں لیکن ہماری آج کی اصطلاح میں تعلیم اور تربیت دو ایسی مرکزی چیزیں ہیں اور دو ایسے بڑے میدان ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا خصوصی میدان اصل میدان یہ دو جگہیں تھیں اور اس کے بعد باقی اس کی شروعات ہیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی شک کرنے والا شاید کوئی فرد بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو بیش بہا اور بے انتہا جو نعمتیں ہیں انسانوں پر اس میں سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت کی نعمت اور ہدایت کی اس نعمت سے انسانوں کو ہدایت کی اس نعمت کے بارے میں انسانوں کو بتانے کے لیے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ آسمانی کتابیں اور آسمانی صحف اور مختلف وقتوں میں نازل ہونے والی مختلف کتابیں ہیں اور پھر اس نازل شدہ کلام کی تشریح اور توضیع کے لیے جو برگزیدہ شخصیتیں اور جو بڑی اللہ تعالیٰ کی منتخب اور چنیدہ لوگ آتے ہیں ان کو آپ انبیاء اور رسول کے نام سے جانتے ہیں اس کاروان رسالت یا اس قافلہ نبوت کے آخری حدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ پر جو پیغام اترا ہے قرآن پاک کی شکل میں وہ اس وقت آسمانوں سے نازل ہونے والے تمام صحیفوں اور سارے کلاموں اور ساری کتابوں میں سے وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصل شکل کے اندر جس طرح اس کو آسمانوں سے نازل کیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر اس طرح وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو یقیناً جب ہم سیرت پر گفتگو کریں گے تو ہم سیرت کے مرکزی گوشے یا مرکزی محور کس کو قرار دیں اس کے بارے میں قرآن بڑی واضح رہنمائی کرتا ہے مختلف آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے مقاصد کو لکھا گیا ہے ایک سے زائد جگہ پر اور وہاں چند چیزیں آپ کو مشترک نظر آئیں گی دیکھیں لقد من اللہ علمین المؤمنین فری فی پوسی اصباح فی رسولا رسول یتلو علیہم آیاتی و یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ آیت بھی ہے اور اسی سے ملتے جلتے مفہوم کی آیات دوسری جگہ پر بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر دعا کی ہے اور ایک آنے والے وقتوں میں پیغمبر کی آمد چاہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ دونوں نے بنیادیں کھڑی کی ہیں خانہ کعبہ کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر ہدایت کے گھر کو بنا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب میری اولاد کے اندر کوئی ایسا بندہ بھی بھیجے جو اس دین کی تکمیل کرے تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ایک نبی کی آمد کی گزارش بھی ہے اور اس کا وظیفہ بھی بتا رہے ہیں ساتھ کہ ربنا وب فیہم رسولا رسول امین یتلو علیہم آیات ہی و ذکیم و المحم الکتاب الحکمہ ان ساری آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جو مرکزی محور پتہ چلے گا پہلا یتلو علیہم آیات ہی یعنی تلاوت کتاب یا تدریس قرآن یا تلاوت قرآن دوسرے نمبر پر جو چیز آپ کو ملے گی وہ تزکیہ نفوس یو ذکیم سے جس کا پتہ چلتا ہے جس کو آج کل آپ تربیت کہہ لیں آج کل کے ماحول میں اچھی ٹریننگ کہہ لیں جو کچھ تو وہ تزکیہ ہے اور تیسرے نمبر پر تعلیم کتاب و حکمت ملے گی یہ تین مرکزی میدان ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا جس پر سے آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ تعلیم پر گفتگو کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تصور اگر کیا جائے تو یہ بات آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگی کہ مکہ مکرمہ کے معاشرے میں تعلیم کا کوئی بہت زیادہ چلن نہیں تھا مورخین کا سیرت نگاروں کا اس میں کوئی ایک واضح بالکل قول تو نہیں ہے کہ کتنے لوگ تعلیم یافتہ تھے لیکن یہ بات ملتی ہے کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں پڑے ہوئے لوگوں کی تعداد سولہ سترہ اٹھارہ یا اس کے لگ بھگ تھی اس پورے معاشرے میں اس ان حالات میں جبکہ تعلیم کا رواج کم ہے اور تعلیم سے زیادہ اہم ضرورت کی بہت ساری چیزیں ایسے معاشرے میں کچھ ایسی برائیاں مروج ہو چکی ہیں بہت بڑے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں وہاں پر ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وہی بار بار اس طرف خبردار کر رہی ہے کہ جو نظام آپ لے کر آ رہے ہیں جو دین آپ لے کر آ رہے ہیں اس میں تعلیم کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہوگی اقرا بسم خلق خلق من علق اقرا اس وحی کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں اقرا کا تذکرہ پڑھنے کا تذکرہ ہے علامہ پڑھانے کا تذکرہ ہے یعنی تالیف نے پڑھایا اللہ کی طرف جاتا ہے قلم کا تذکرہ ہے علم قلم پڑھنا پڑھانا یہ ساری باتیں پہلی چار پانچ آیتوں کے اندر آ چکی ہیں اور ادھر سے ہی اسلام کے مزاج کی تعین کی یہ پڑھنے لکھنے والا دین ہوگا اور یہ پڑھنے لکھنے کی جانب لوگوں کو متوجہ کرنے والا دین ہوگا اور واقعات دنیا نے دیکھا اسی عملی معاشرے میں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ چند افراد سترہ اٹھارہ بیس افراد پڑھنے والے ہیں اسی معاشرے نے دو سو سالوں میں پہلے دو سو سالوں میں مختلف علوم اور فنون کے اندر مختلف جہاد سے کتنی کتابیں دنیا کو دی کتنے تعلیم یافتہ لوگ دنیا کو دیے کتنے مہذب انسان دنیا کو دیے کتنے معلم اور کتنے استاد دیے اور تعلیم کے کتنے اسلوب دیے اور تعلیم کی کتنی کی اشاعت کی کتنی ترغیب دی اور طالب علموں کے کتنے فضائل بیان کیے یہ ساری باتیں اس ہمیں اس پہلی وہی سے ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر کا بنیادی منصب جو ہے وہ معلم کا منصب ہے آپ خود سوچئے کہ حضور ایک ہم قرآن پاک میں موجود ہے کہ آدم علیہ والیہ صلاحت والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا مسجود بنایا فرشتوں اور جنوں دونوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو کس بنیاد پر سجدہ کرو قرآن نے جو وجہ بظاہر بیان کی ہے سامنے کہ آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم دیا گیا تھا یعنی علم الاشیاء کی معرفت دی گئی تھی تو اب آپ سوچئے کہ اگر علم الاشیاء کی معرفت کی بنیاد پر علم الاشیاء چیزوں کے علم کی معرفت کی بنیاد پر اگر وہ فرشتوں کے مسجود بن رہے ہیں تو جس انسان کو وہی کا علم دیا جائے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ وہ فقط چیزوں کا علم نہیں بلکہ وہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اور جنت اور دوزخ کا بھی اور علوم الہی میں سے جس کو حصہ دیا جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی اس جان کو اور ان کے پیغام کی اس قوت کو اور آپ کی اس آپ کی اس مہارت کو آپ کے بدترین دشمن بھی تسلیم کرتے تھے مگر تسلیم کرتے تھے اس کو ایک منفی پیرائے میں بیان کرتے تھے کبھی آپ کو جادوگر کہتے تھے کبھی آپ کو کاہن کہتے تھے کبھی ساحر کہتے تھے مختلف جو یہ ہمیں ان وہ جو نام انہوں نے شبد آباز کہا آپ کو اس کی وجہ یہ یہ تو وہ مانتے تھے کہ جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں یہ عام حالات کی چیزیں نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تعلیم کیا تھا اور آپ کے یہاں کن آداب کے ساتھ تعلیم دی جاتی تھی یہ بڑا اہم اور مرکزی سوال ہے ایک تو سب سے بنیادی بات اس میں جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی درسگاہ کا آج کے کل کی درسگاہوں سے بڑا اور بنیادی فرق یہ تھا کہ ہم جہد درسگاہ تھی ہر وقت کھلی ہوئی ہر آن ہر گھڑی وہ کھلی ہوئی ہے آپ مسجد نبی میں ہوں یا گھر کے حجروں میں ہوں آپ میدان جنگ میں ہوں یا آپ بازار میں ہوں آپ کسی مجلس کے اندر ہوں یا آپ خلوت میں اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ غریبوں میں بیٹھے ہیں یا آپ مالداروں میں بیٹھے ہیں مہمانوں میں بیٹھے ہیں یا انصار میں بیٹھے ہیں یا مہاجرین میں بیٹھے ہیں ہر وقت آپ کی ذات سے تعلیم کا صدور ہو رہا ہے ہر وقت آپ کی جانب سے پڑھایا جا رہا ہے اس سے اندازہ لگائیے اور عجیب بات ہے کہ شریعت میں آپ کی خاموشی کو بھی حیثیت حاصل آپ کہ اگر آپ اگر کسی بارے پر بولنا تو تعلیم ہوتا ہی ہے مگر آج جو شریعت کے ماخذ ہیں ان میں سے ماخذ یہ بھی ہے کہ اس کام کو دیکھ کر اگر آپ خاموش بھی رہے ہیں تو یہ خود بھی احکام ثابت ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے تو شاید وہ دنیا کے واحد معلم ہیں جس کی خاموشی بھی ذریعہ تعلیم ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر احکامات کا مدار ہے تو انشاءاللہ آپ کی تعلیم کے آداب کیا تھے اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور آپ نے کن کن اسالیب میں اپنے پیغام کو آگے منتقل کیا ہے اس پر گفتگو ہم انشاءاللہ شاء اللہ نشست میں کریں گے یہ جو پوری گفتگو ابھی ہوئی ہے اور اسی کے ذمن میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے اور یقیناً آپ اگلی نشست میں اس کا ذکر بھی فرمائیں گے لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے جن اور انس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو ان میں تو یقیناً خواتین بھی شامل ہیں لیکن اس پوری گفتگو میں خواتین کا کہیں ذکر نہیں آیا کہ ان کو کیسے تعلیم دی جائے چونکہ اسلام پردے کا اہتمامی بہت زیادہ ہے تو اب ان کو تعلیم دینے کا طریقہ کیا اسلام بتاتا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بڑا اہم سوال ہے یہ کہ خواتین کے لیے اس نظام تعلیم میں کیا حصہ رکھا گیا ہے جتنی بھی آیات ہمارے سامنے ہیں جہاں پر یہ احادیث جو ہمارے سامنے ہیں جہاں پر علم کی فرضیت کا بیان ہے تو وہاں پر اس کو تمام مسلمانوں کے لیے خواہ و خواتین ہو طلب العلم فریض کل مسلم کہا گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں تمام جو لوگ اسلام سے ہیں ان سب کے اوپر طلب علم کا فریضہ ان کے اوپر واجب ہے اور ان کو اس میں اس پر حصہ لینا چاہیے اور خواتین کے لیے جس طرح تعلیم کی راہیں اسلام نے کھولی ہیں نہ اس سے پہلے کبھی کھولی گئی ہیں اور نہ شاید بعد میں کبھی اس کے لیے کہ ان کی نسوانیت ان کی جسمانی ساخت ان کی فطرت ان کے مزاج کی پوری رعایت رکھتے ہوئے ان کو پورے مواقع فراہم کیے گئے ہیں تعلیم کے حصول کے اور خود پہلی ہی صدی میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین نے اس حوالے سے ایسے کارنامے انجام دیے تعلیم کے اعتبار سے کہ وہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کی خواتین کے لیے اور ماں اور بیٹیوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا نمونہ ہوں گی سب سے بڑی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو حضرت حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تو ہم یقیناً کریں کہ وہ تو اسلام آنے سے پہلے ان کا تعلیمی معیار اتنا اونچا تھا کہ ہمیں اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ پہلی حدیث پہلی یہ وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اقرا بسم ربک الذی خلق کا کہ جب وہ لے کر اس وہی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیفیت سے اپنے گھر آئے تو جس طرح انہوں نے ان کو تسلی دی وہ ایک بڑی تعلیم یافتہ خاتون کی تسلی تھی اور وہ ایک بڑی شائستہ اور سلجھی ہوئی مہذب خاتون کی وہ ایک تسلی تھی اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات اور جو سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور بڑی نعمری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائی تھی انہوں نے جس طریقے سے علوم نبوت اور علوم وحی کو حاصل کیا اور بعد میں آنے والوں کو اس کو منتقل کیا وہ خواتین کے لیے ایک بڑی روشن مثال اور ایک بڑی رول ماڈل ہیں وہ خواتین کے لیے تعلیم کے حوالے آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ بڑے صحابہ کبار صحابہ کرام جو خود اشتہاد کے اونچے مراتب کے اوپر جو لوگ فائز تھے وہ اپنے علمی مسائل اور اپنی علمی مشکلات لے کر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ بتائیے کہ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کچھ سنا ہو یا آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہو اور باقاعدہ آپ یہ سنیں گے کہ فلاں صحابی سے آپ کا اختلاف تھا اس مسئلے میں اور فلاں صحابی سے اختلاف تھا اور امت میں بعد میں بہت سی جگہوں پر ان اختلافی مسائل میں حضرت عائشہ صدیقہ کی رائے کو اختیار کیا ہے اور انہی کی رائے کو قبول کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی ہی دلیر خاتون صرف ان کی دلیری کے لیے یہ بھی کافی کہ ایک موقع پر لشکر کی قیادت کرتے ہوئے خود نکلی ہیں مدینہ منورہ سے تو نہ صرف علم تھا بلکہ علم سے جو شخصیت وجود میں آتی ہے انسان کو جو اعتماد دیتا ہے انسان کو علم جو جو اپنے اپنے بارے میں اپنا اپنا عرفان دیتا ہے اپنی ذات کا حق کے لیے کھڑے ہونے کی جو جو جو ایک قوت انسان پیدا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں ازواج متحرات میں اور اس معاشرے میں نظر آتی بڑی بڑی شاعرات آپ کو ملتی ہے خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شاعرہ ملتی ہیں آپ کو اسی معاشرے میں اور خود حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمۃ الظہرہ کے اشعار آپ کو ملتے ہیں اس ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جس معاشرے کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں وہاں تعلیم کے میدان میں ہم خواتین کو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ پاتے ہیں اسلام کی طرف سے طے کردہ ساری سارے اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ تعلیم کے میدان میں خواتین کے لیے مردوں کے ساتھ اختلاط پسندیدہ نہیں ہے اسلام کی نگاہوں میں یہ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کے لیے ایسی تعلیم کا بندوبست کرے جہاں پر وہ اپنی حیا اور اپنے حجاب کو برقرار رکھتے ہوئے مکمل تعلیم حاصل کر سکے آپ کی نشست کا اسی بات پر انشاءاللہ شاء اختتام کرتے ہیں کل ہم انشاءاللہ اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسالیب اور کن طریقوں کو اور کن آداب کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو تعلیم دی واخر دعوانا علی الحمد للہ رب العالمین درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا اسلم شروع ہوئی صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد قریب آ رہا ہے بلندی بے اپنا نصیب آ رہا ہے W W W dot this Quran dot com